بات اخلاص ہے اور نیت کی تصحیح ہے نیت کا محاسبہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی اعمال کا ہو سکتا ہے بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ ہو لیکن آخرت میں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن میں نیت ٹھیک نہ ہو اس لیے آج ہم نیت کے سلسلے میں چند آیتیں اور چند حدیثیں ذکر کریں گے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صورت عال عمران کی یہ آیت ہے اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان تخما ما فی صدورکم تم لوگ اپنے سینے میں جو کچھ موجود ہے اسے اگر چھپاؤ او تبدو ہو یا اسے ظاہر کرو یا علم اللہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں بندوں کے سینوں میں ان کے دماغ و فکروں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے ان سب کو جانتا ہے سماواتی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اعمال نیتوں کے مطابق حساب کیے جاتے ہیں اور شمار کیے جاتے ہیں اور ہر آدمی کو اسی کے نیت کے مطابق اجر ملنے والا ہے جس شخص کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی ہے چنانچہ جس شخص کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی نہ کہ اللہ کے لیے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں مراد اچھے اعمال ہیں برے اعمال کے لیے تو نیت کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی شخص اچھے اعمال کو بری نیت سے کرے گا تو اس کے وہ اعمال ضائع ہوں گے اس لیے کہ جو مثال دی گئی ہے وہ ہجرت ہے اور ہجرت اگر اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو تو وہ حقیقی ہجرت ہے اور جو دنیا کمانے کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت ہے حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ ایک بدوی صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ الرجل یقاتل للمغنم اے اللہ کے رسول ایک شخص غنیمت کی خاطر جنگ کرتا ہے والرجل یقاتل لیذکر اور ایک آدمی نام و نمود کے لیے جنگ کرتا ہے مكانه اور ایک شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص اپنی قومی غیرت دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے فمن فی سبیل اللہ ان میں اللہ کے راستے میں کون ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب میں فرمایا من قاتل لتكون جو کہ اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے وہی اللہ کے راستے کا مجاہد ہے اور جو غنیمت کے لیے نام و نمود کے لیے نمائش کے لیے اور اپنی بہادری کے اظہار کے لیے قومی غیرت کے لیے وطن کی حفاظت کے لیے جیسے کہ یہ ناپاک فوج وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہیں بلکہ یہ شیطان کے راستے میں ہیں اللہ جل جلال فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں والذین کفروا یو فی سبیل الطاغوت اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان بس تم لوگ شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑتے رہو شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو ان قید الشیطان کا ضعیفا یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور اور ضعیف ہے جہاد کے میدان میں جہادی محاذوں میں ہم اور آپ موجود ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے اور ہر وقت اپنی نیتوں کا حساب کتاب کرنا چاہیے اپنی نیتوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری نیت غلط تو نہیں ہو گئی ہے کہیں ہماری نیتوں میں تبدیلی تو نہیں آ گئی ہے اور کہیں اعلاء کلیمت اللہ اللہ کے کلمے کی بلندی اور شریعت یا شہادت کے مقصد میں فرق تو نہیں آ گیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اگر کہیں خدا نخواستہ جہاد کے مقاصد میں اور جہاد کرنے والے آدمی کی نیت میں یہ بات آ جائے کہ لوگ مجھے پہچانے اور میں مشہور ہو جاؤں اور میری بہادری لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ میرے بارے میں یہ کہے کہ وہ بہت بہادر ہے اور قہرمان ہے میرے وطن والے میری عزت کریں اور میری تعریفیں کریں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت امام مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان اول الناس یوم القیامت علیہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا رجل استشہد وہ ایک شخص ہوگا جو کہ شہید ہوا ہوگا اسے لایا جائے گا اللہ کے سامنے فعارف ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائے گا فعارف اور وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا اور اس کا اقرار کرے گا کالا فما عملت طفیحا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتنی ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی تھی کیسے ان پر تم نے عمل کیا قالا تو وہ کہے گا قاتل تفی کا تو میں نے تیرے راستے میں جنگ کی حتیٰ کہ میں شہید ہوا قالا اللہ جل جلال فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ولا قاتلتا کا قاتل تھا لیکن تو نے اس لیے جنگ کی تھی تاکہ کہا جائے کہ بہادر ہے تاکہ تیری تعریف کی جائے فقد قیلا اور وہ تو کہا جا چکا ہے تم عمر بھی پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا فصحب منہ کے بل اسے گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا میرے دوستو قیامت کے دن سب سے پہلے اس شخص کے خلاف حکم ہوگا جسے لوگ دنیا میں شہید سمجھتے ہوں گے لیکن اس کی نیت خراب ہوگی اور اس کی نیت میں مشہور ہونا اور اس کی نیت میں نام و نمود و نمائش ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالیں گے جو مسلمان بھی اور جو مجاہد بھی دنیاوی فائدے کے لیے منصب کے لیے اور اپنے ساتھیوں سے نام و نمود میں آگے بڑھنے کے لیے جہاد کے میدان میں لگا رہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان میں ہے اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان میں ہے خسرت دنیا دنیا بھی اس کی برباد ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم من حرص المرء على المال والشرف لدينه دو بھوکے بیڑیے اگر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہو اور منصب کی محبت ہو مال کی محبت اور منصب کی محبت انسان کے دین کو جتنا نقصان پہنچا سکتی ہے اتنا نقصان دو بھوکے بیڑیے بکریوں کو نہیں پہنچا سکتے مال کی محبت منصب کی محبت نام و نمود کی محبت یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے انسان کے دین کے لیے یہ ان دو بھوکے بیڑیوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں جن کو بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے میرے دوستو کسی بھی مجاہد اور کسی بھی مسلمان کے جہاد کسی خاص جماعت کی حفاظت کے لیے اور کسی خاص تنظیم کے لیے نہ ہو کہ اگر وہ جماعت وہ تنظیم نہ ہو تو وہ جہاد نہ کرے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے ہو کسی تنظیم کے کلیمے کو کسی جماعت کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے نہ ہو تعصب یا قوم پرستی کے لیے نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوال جاہلیہ کیا بات ہے کہ جاہلیت کے نعرے آج بھی لگائے جاتے ہیں دعوها فانها منتنا ان نعروں کو چھوڑ دو یہ بدبودار نعرے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم من قتل تحت جو بھی نامعلوم قسم کے جھنڈے کے نیچے جنگ کرے اور مارا جائے اور وہ جھنڈا اور وہ تنظیم جو کہ عصبیت کی طرف دعوت دے تعصب کی دعوت دے قوم پرستی کی دعوت دے تنظیم پرستی کی دعوت دے وطن پرستی کی دعوت دے ایسی تنظیم اور ایسے جھنڈے کے نیچے جو شخص جنگ کرتے ہوئے مارا جائے قوم پرستی کی دعوت دیتے ہوئے یا قوم پرستی اور تعصب کی حمایت کرتے ہوئے تو اس کا مارا جانا یہ جاہلی موت ہے یہ شہادت نہیں ہے ہاں ایسے لوگوں سے جن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں جن کے ارادے صحیح نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے وہ بہت زبردست جنگیں بھی کرتے ہیں اور ان کی جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے لیکن اس کو خود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس کو خود کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ جہنمی ہوتا ہے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل الدین بالرجل الفاجر کہ اللہ تعالی فاجر و فاسق آدمی کے ذریعے اس دین کی مدد فرمائیں گے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایسی قوموں کے ذریعے فرمائیں گے بے اقوام اللہ خلا فراہم جن کا قیامت کے دن کوئی نصیب اور کوئی حصہ نہیں ہوگا دنیا میں تو ان سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دین کا کام لیں گے اللہ تعالیٰ ان سے جہاد کا کام لیں گے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے میرے دوستو خیبر کے دن جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا ایک شخص نامعلوم طرف سے آنے والے ایک تیر کے لگنے سے مارا گیا اس شخص کا نام کرکرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وہ کیا کرتا تھا تو صحابہ نے تیر لگنے کے بعد کہا کہ ہنی اللہ کے کرکرا کو شہادت مبارک ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے وہ شہید نہیں ہے وہ جہنم میں ہے صحابہ نے جا کر تحقیق کی تو اس کے سامان میں غنیمت سے چوری کی ہوئی ایک چادر ملی غنیمت کے مال سے اس غلام نے خادم نے ایک چادر چوری کی تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا میرے دوستو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اگر کہیں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ غنیمت اور فی کے جو مال ہے وہ امیروں کو بتلائے بغیر لوگ خود ہی اسے بیچ رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں تو ان کو یہ حدیث سن لینی چاہیے کہ جو شخص پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کر رہا تھا وہ شخص غنیمت میں خیانت کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا تو ہم اور آپ جو کہ بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں ہمیں تو ہر وقت اپنی نیتوں کا حساب کرنا چاہیے اور ہر وقت اپنی نیتوں کا خیال رکھنا چاہیے میرے دوستو جنگ میں صرف مخلص لوگ ہی نہیں جاتے جنگ کے میدان میں ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں جنگ کے میدان میں تو منافق بھی ہوا کرتے ہیں جنگ کے میدان میں تو فاسق و فاجر لوگ بھی ہوا کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو مجاہد بنا بس وہ جنت میں چلا گیا ایسا بھی ہرگز نہیں ہے جو مجاہد بنا اس کا شیطان مر گیا نہیں میرے دوستو بلکہ جس طرح مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف ہوتا ہے اسی طرح شیطان جو مجاہد کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی شیطان کے راستے میں سخت محنت کرتا ہے گویا کہ مجاہد کا شیطان بھی مجاہد ہوتا ہے اور مولوی کا عالم آدمی کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے اور عام آدمی کا شیطان عام ہوتا ہے اس لیے میرے دوستو ہمیں ہر وقت اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہیں ہم لوگ صرف اپنے علاقے کی آزادی کے لیے تو نہیں لڑ رہے کہیں ہم لوگ اپنے علاقے کو فتح کرنے کے لیے تو نہیں لڑ رہے اور کہیں ہم لوگ دنیا اور مال و منصب کے لیے تو نہیں لڑ رہے کہیں ہم گاڑیوں کے لیے اور نمود نمائش کے لیے تو نہیں لڑ رہے چنانچہ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے اپنی نیتوں کا حساب کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو درست فرمائے اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته